عبدالعزیز بن جریج کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے ساتھ وطر پڑھتے تھے انہوں نے کہا آپ پہلی رکت میں سورہ عالی دوسری رکت میں سورہ کافرون اور تیسری رکت میں سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے تھے حدیث نمبر بائیس سو بائیس مسنط احمد